قابل ست تکریم بزرگوں نوجوان ساتھیوں اصحاب رسول کے عید سپاہیوں ملت اسلامیہ کے جاں باز کارکنوں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سننے والی اسلامی ماؤ بہنوں بیٹیوں انبیاء علیہ السلام وہ شخصیات ہوتی ہیں کہ دنیا میں ان کا کوئی استاد نہیں ہوتا وہ کسی سے نہیں پڑھتے وہ کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھتے ان کا ڈائریکٹ خدا استاد ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالی کے دیے ہوئے علوم سے دنیا کے اندر پھر ایسی ہدایت اور رہنمائی کا انداز اختیار فرماتے ہیں لوگوں کو ایسی تعلیمات دیتے ہیں کہ سننے والے حیران ہو جاتے ہیں لیکن دنیا میں ان کا استاد کوئی نہیں ہوتا یہ مل رہا غلام احمد کا دیا اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا جہاں اس کے جھوٹے ہونے کے کروڑوں لاکھوں اربوں اور دلائل تھے جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ایران نبوت کرے گا اگر وہ اپنی سچائی کے کروڑ دلائل بھی لے آئے تب بھی وہ جھوٹا ہے تب بھی وہ جھوٹا ہے کہ ہمیں دنیا کے سب سے زیادہ سچے سب سے زیادہ مقدس و منزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے فرمایا ایک شخص دعوی نبوت کرتا ہے کوئی شخص اگر اس کی نبوت پر ایمان لے آئے وہ تو کافر ہوگا لیکن اگر کوئی شخص اس کو جا کر کہے کہ جناب والا میں آپ کی نبوت کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کو نبی مانوں یا نہ مانوں مجھے آپ اپنی نبوت کی کوئی دلیل بتائیں تاکہ میں دلیل دیکھ کر آپ کو نبی مان لوں فرمایا میم تالاب من ہوں دلیل فقد کفر جو جھوٹے مدعا یہ نبوت سے نبوت کی دلیل بھی مانگے گا وہ بھی کافر ہے کیوں بھائی کیوں دلیل مانگی اتنا ہی کافی ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آنا بس چاہے کوئی چاند سے اتر آئے آسمان سے اتر آئے فرشتے اس کے ساتھ ہوں بادل ہوا کا نظام اس کے ساتھ ہو بارش برسائے جس کے لیے دعا کرے خدا اسے بیٹے بیٹیاں دے دے جس کے لیے دعا کرے اندھا بینا ہو جائے گونگا بولنے لگ جائے بیمار شفا پا جائے مردے زندہ ہو جائے ولی مان لیں گے اگر شریعت کا تابے دار ہے ایک سالے آدمی مان لیں گے اگر حضور کی سنتوں کا متبع ہے اور اگر ایسا نہیں جادوگر کہیں گے شیطان کہیں گے مکار کہیں گے ایار کہیں گے ابلیس کہیں گے نہ بلی گے نہ صحابی کہیں گے نہ نبی کہیں گے تو کسی سے دلیل بھی نہیں مانگی جا سکتی کسی سے دلیل بھی نہیں مانگی جا سکتی کہ آیا جناب نبی ہے تو مجھے دلیل دو لیکن خدا کے کرنے دیکھیے کہ جس جس نے بھی نبوت کے جھوٹے دعوے کیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے سچائی کی تو کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی اللہ نے ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ان کی زندگی میں کئی دلیلیں لوگوں کے سامنے پیش کر دی کہ یہ دیکھو اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل مسلمہ کذاب تھا بھائی مان ماننے والے تو اس کے بھی تھے بھائی یہ دنیا بڑی عجیب ہے لوگ ماننے نہ مانے تو آمنا کے لال جیسے پیغمبر کو ابو جہل ابو لہب اتبا شہبہ نہ مانے اور مارنے آئے پاگلوں کو دیوانوں کو ماننے اب وہ مسلمہ کردار تھا اس کو کسی نے کہا کہ آمنا کے لال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا موجودہ تھا کیا موجودہ تھا کہ آپ نے اپنا لوہے مبارک پانی میں ڈال دیا تھا اور وہ پیالہ وہ برتن لے گئے تھے اس قبیلے کے لوگ انہوں نے جا کر وہ برتن والا پانی اپنے کڑوے کنویں میں ڈالا تو اس کڑوے کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا لہذا آپ بھی کوئی ایسا کرے اب اس کو بے ایمان کو تو پتا تھا نا کہ میں تو نبی نہیں ہوں اس نے کہا پھر ایسا کرو کسی میٹھے کنویں کے بارے میں مشہور کر دو کہ اس کا پانی کڑوا ہو گیا ہے جب مشہوری ہو تم اس میں ڈال دینا تو حقیقت میں تو وہ پہلے میٹھا تھا مشہوری غلط کی نا اب کہنا دیکھو میٹھا ہو گیا جب لوگ پانی پیئیں گے تو میٹھا پانی ہوگا کہنا دیکھا اس کی دلیل کہ مسلمہ بھی نبی ہے ٹھیک ہے جی جان دنوں کے بعد مشہور ہو گیا جی اس کنویں کا کنویں کا تو پانی کروا ہو گیا جی جو پانی بھائی پانی تو کڑوا ہو گیا پانی تو خراب ہو گیا ٹھیک ہے جی واپس چلے گئے کسی اور کنویں سے لے لیتے دوسرا آیا اور جی پانی تو کرواؤ گیا اب دو چار ماننے والے فراڈی تو ہوتے ہی ہیں نا آج کل مل جاتے ہیں بھائی یہ جھوٹے چکر پیر یہ لوگوں کو دھوکہ دینے والے ایسے ایسے مکار خود ہی دو چار بندے بھیج دیے عورتیں بھیج دی ہماری چوری ہو گئی تھی ہم فلاں پیر صاحب کے پاس گئی پیر صاحب نے جناب تویز کیا لوٹا گھمایا لوٹے کی ٹوٹی پھر جناب چور کے گھر کی طرف چلی گئی ہم ٹوٹی کی سیل میں گئے چور کو جا کر کہا تو چور ہے ہمارے پیر نے بتایا تو چور کانپنے لگ گیا اس نے چوری کمال دے دیا وہ جی بڑی کرنی آ رہے میں نے کہا اگر یہ ایسی پہنچی سرکاریں ہیں تو پھر تھانے بنانے کی کیا ضرورت ہے کچہریاں بنانے کی کیا ضرورت ہے حکومت کو چاہیے تھانے کچہریاں تفتیشی ٹیمیں بند کر دے اور ایک ایک شہر میں ایک ایک پیر بٹھا دے بس جس کی چوری ہو جس کا ڈاکہ ہو جس کا نقصان ہو پیر صاحب لوٹا گھماتے جائیں چور پکڑتے جائیں پھر تھانے بنانے کی کیا ضرورت ہے بھائی پھر کچہریاں بنانے کی کیا ضرورت ہے بس میں تو لوٹے ہی گھومتے رہے ایک اور میرے علم میں بات آئی ادھر پور سیال کی طرف ہے اس نے بڑا چکر چلایا ہوا ہے وہ باقاعدہ کمرے میں بٹھا لیتا ہے کمرے میں بٹھا کر کہتا ہے بھائی ابھی میری طرف رکھنا ابھی سانپ آئے گا سانپ سانپ بولے گا اب اس نے کیا کیا ہوا ہے کہ اندھیرا ہوتا ہے کمرے میں چھت کے اوپر ایک آدمی بٹھایا ہے اور ایک اس نے ربڑ کا سانپ بنایا اس کے ساتھ باندھی ہوئی ہے رسی باندھا ہوا ہے باریک دھاگا اور چھوٹا سا ایک لاؤڈ اسپیکر لگایا ہوا ہے اب وہ اوپر والا دھاگا اب یہ نیچے نگاہیں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں ڈر بھی رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں خبردار ادھر ادھر نہیں دیکھنا ورنہ سانپ کاٹ لے گا میری ذمہ داری نہیں اب وہ بڑا ڈرا ہے تھوڑی دیر بعد اس کے کندھے پہ سانپ آ جائے گا وہ گا مر گیا بھائی سانپ آ گیا میرے موٹے سے کہنا ہاں بھائی بول چور کہاں ہے میں نے چوری تو خود کرائی ہوتی ہے اب وہ جناب بولتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے سانپ بول رہا ہے اب جناب وہاں چلے گئے پیر صاحب نے بتایا اس نے کہا ہاں یار ادھی چوری تھی لے لو ادھی پیر صاحب لے لو کچھ میرا حصہ مینو دے دو پیر صاحب کی اور مشہوری ہو گئی تو مسلمہ کزاب نے میٹھے کنویں میں پانی پھینکوا دیا پھر لوگوں نے کہا اب دیکھو پانی پی کر اب مسلمہ کزاب کا یہ جھوٹا موجلہ دیکھ کے لیے سینکڑوں لوگ جمع کر لیے تھے اور ان کو یقین تھا کہ پانی کنویں کا میٹھا ہے ہم نے کڑوا مشہور کیا ہے جیسے ہی یہ پانی تھوک والا جائے گا پانی تو میٹھا ہوگا اب جب ہم بھر بھر کر پلائیں گے ہر آدمی کہے گا زندہ باد میں زندہ باد خدا کا کرنا یہ ہوا جب پانی نکال کر پلانے لگے تو پانی بدترین کڑوا ہو گیا پانی بدترین کڑوا ہو گیا اب تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہم نے تو لوگوں کو چکر دینا چاہا تھا لیکن خدا نے ہمارے سارے منصوبے ہی فیل کر دیے ایک عورت اپنا بچہ لائی کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے جو عرب کا نبی ہے وہ جس کے سر پہ ہاتھ گھیر دیتا ہے اس کے بالوں سے خوشبو آتی ہے اور بوڑھا بھی ہو جائے تو اس کے بال سفید نہیں ہوتے ذرا میرے بچے کے سر پر بھی ہاتھ پھیر دو مسلمہ نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا جو بال تھے وہ بھی چلے گئے گنجا ہی ہو گیا غلام احمد قادیانی کا یہی تھا ہر مرتبہ باقاعدہ پشین گوئی کرتا بھائی دیکھو اس کا ایک خلیفہ تھا نور پھر بھی بڑا حکیم تھا کشمیر کے راجے کا حکیم تھا پھر وہ اس کا چیلا بن گیا اکثر کتابیں اسی کی لکھی ہیں منسوم مرزا کی طرف ہوتی ہیں یہ حکیم نور الدین بھی بڑا ایار تھا مرزے نے مناظرہ رکھ لیا ایک عیسائی پادری عبداللہ اللہ آسم کے ساتھ عبداللہ اللہ آسم کے ساتھ مناظرے کی بھی بات مرزے نے کبھی مناظرہ آمنے سامنے نہیں کیا کہتا تھا میں تحریری مناظرہ کروں گا یعنی پہلے آپ سوال لکھیں پھر یہ جواب لکھے گا پھر پندرہ دن بعد آپ اس کا جواب دیں پھر مہینہ تک یہ پھر اس کا جواب دے گا ایک ایک کتاب کھولے گا ایک ایک مولوی سے پوچھے گا میں نے جواب دینا ہے جواب دینا ہے پھر کہے گا دیکھا میں نے مناظرہ جیت لیا میں نے کیسی علمی باتیں کی اب اس طرح اس کا مناظرے کا سٹائل تھا جب اس عیسائی پادری کو یہ شکست نہ دے سکا تو عیسائی پادری نے کیا کیا اس نے کہا کہ لو اب میں اعلان کر رہا ہوں کہ تم جھوٹے ہو اور تم ثابت ہو گئے ہو کہ تم شکست کھا چکے ہو میرے سوالوں کے جواب نہیں دے سکیں اب اس کا خلیفہ گیا اس کو ملنے اس نے جا کر دیکھا کہ عبداللہ اللہ اس نے دیکھا کہ عبداللہ اللہ بیمار پڑا ہوا ہے اور حالت کافی بگڑی ہوئی ہے اس نے آ کر مرزے سے کہا کہ عبداللہ اللہ آتم بیمار ہے میں ایک ماہر حکیم ہوں میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ عبداللہ اللہ آتم زیادہ سے زیادہ تین چار مہینے نکالے گا اس سے آگے نکال نہیں سکتا بڈا مر جائے گا اس نے کہا سچ بتا اس نے کہا تجربہ تو میرا یہی ہے کہ یہ عیسائی پادری زیادہ دیر نہیں نکالے گا لیکن پھر بھی احتیاط چھ مہینے کافی اب مرزا غلام احمد قادیانی نہیں ایک چیلنج لکھا کہنے لگا عبداللہ اللہ مجھ سے اسکش کھا گیا ہے لہذا میں پشین گوئی کر رہا ہوں عبداللہ اللہ آزم آج سے سات مہینے بعد بڑی موزی مرض کے ساتھ بڑا اچانک خدا کا عذاب ٹوٹے گا اور یہ مر جائے گا یہ بچ نہیں سکے گا تاریخ بھی دے دی فلاں تاریخ تک مر جائے گا اب کیا ہوا اس نے کہا یہ بڑا ایار ہے بھائی اس نے اپنے گھر پیدا لگوا لیا اور ماہر حکیموں سے علاج کرانا شروع کر دیا اب کیا ہوا وہ بجائے تھے کہ مرتا اس کی بیماری ٹھیک ہو گئی وہ تندرست ہو گیا اب اس کو پتا چلا کہ عبداللہ اللہ آدم تو ٹھیک ہو رہا ہے بڑا پریشان ہو گیا اس نے کیا اس کے گھر میں سانپ پھینکوائے کوئی جا کر اس کے گھر میں سانپ پھینک دے کہنے لگا سانپ پہنچ رہے ہیں خدا کا عذاب قریب آ گیا ہے تو توبہ کر لے ورنہ بچے گا نہیں اس نے کہا میں مروں نہ مروں وہ تو ایک دن ہے نہ ہی آنا ہے لیکن میں تیرے م... تیری بدعا سے تو میں بھی نہیں مرتا اب کیا ہوا وہ جب دن معین تھا آخری تاریخ تھی تو مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا مرزا محمود اپنی کتاب میں لکھتا ہے مقالات محمود میرال بند کہتا ہے وہ دن ہم پر بڑا بھاری تھا ہم بڑے پریشان تھے پورے قادیان میں کہرام مچا ہوا تھا لوگ گر گرا کے دعائیں کر رہے تھے تسبیحات پڑھ رہے تھے اللہ عبداللہ ہم مر جائے اللہ اسلام کی صداقت واضح کر دے اللہ اسلام کی سچائی واضح کر کیا تھا ابا جان نے کچھ چلے پڑے پڑھ کے کہا پرانے کنویں میں پھینک آؤ ہم پرانے کنویں میں پھینک آئے ساری رات دعائیں کرتے رہے ساری رات روتے رہے ساری رات روندے رہے تھے مریا پھر بھی کوئی نہ اب جناب صبح ہو گئی عبداللہ اللہ آتم بچ گیا وہ عیسائی تھا اس نے کیا کیا اس نے ہاتھی منگایا امرتسر میں امرتسر میں رہتا تھا ہاتھی منگوایا اس ہاتھی کے اوپر بیٹھا مرزے کا پتلا بنایا اس پتلے کو ہاتھی کے دم سے باندھا اور پورے امرتسر میں چکر لگایا اس نے کہا بناوٹی نبی اور جاری نبی آج کادی آر کے جھوٹے نبی میں عیسائی ہوں عیسائی دیکھ تیری پشین کوئی خراب ہو گئی غلط ہو گئی آج بھی قادیانیوں سے کہو وہ عبداللہ اللہ آتم والا چکر کیا ہے قادیانی کبھی کوئی بات کرے آپ اتنا کیا دیں وہ عیسائی عبداللہ اللہ آتم جس کے بارے میں آپ کی کتابوں میں موجود ہے کہ فلاں تاریخ کو مر جائے گا مر جائے گا مر جائے گا اور مرزا کہتا ہے میری صداقت کی دلیل ہوگی اگر وہ نہ مرے میرا منہ کالا کر کے مجھے پھانسی چڑھا دو پھر وہ مرا بلکہ اس نے یہ کیا پھر شام کو اس کے پتلے کا منہ کالا کیا اور مرزا غلام احمد کاریانی کے پتلے کو عیسائیوں نے پھانسی پہ چڑھایا اور ساتھ یہ کہا عیسائی مذہب سچا ہے اسلام مذہب جھوٹا ہے اگر اسلام سچا ہوتا تو عبداللہ اللہ آتم مر نہ گیا ہوتا ان بہیمانوں نے عیسائیوں سے مسلمانوں کا اور اسلام کا مذاق کروایا پھر ایسا ہوا یہ پاگل ایک لڑکی پہ آشت ہو گیا ہے بڑی عجیب باتیں میں نے انیس سو اسی میں ایک سال تک جامعہ عربیہ چنیوٹ میں قادیانیت پڑی اس وقت یہ چناب نگر کو ربوا کہتے تھے ربے جا کر ان سے مناظرہ کیا کرتا تھا بریلوی کے دور میں دوسرے تیسرے دن چلے جاتے جامعہ میں چلے جاتے ان کے پروفیسروں سے ان کے مربیوں سے بڑے مناظرے ہوتے وہ گھیر گھار کے ہمیں لاتے عیسا علیہ السلام زندہ یا فوت ہو گئے میں کیا تمہوں عیسیٰ علیہ السلام نال کی تصویر یہ دسو کہ مرزا صاحب صاحبوں کیسی شخصیت ہے مرزا کی طرف جب بات آئے بھاگ جاتے تو ایک سے میں نے کہا بھائی عبداللہ اللہ آتم کا چکر کیا تھا اس نے کہا اصل بات یہ ہے عبداللہ اللہ نے آخری رات ایمان قبول کر دیا تھا ایمان قبول کر لیا تھا اس نے اللہ سے رو رو کر معافی مانگ لی تھی وہ مرزا صاحب کی صداقت پر ایمان لے آیا تھا اس لیے بچ گیا اگر اس نے ایمان قبول کر لیا تھا تو دوسرے دن بے ایمان کیوں ہو گیا دوسرے دن اس نے جو مرزے کا منہ کالا کر کے اس کو ہاتھی کے دم سے باندھا اس کو سولی پہ چڑھایا اس کا کیا جواب اس کو چیلنج کرنے کی بڑی عادت تھی درشپ سنا علامہ سری ان کو چیلنج کر دیا اور پھر دعا کی یا اللہ جو بھی جھوٹا ہو ہم دونوں میں سے وہ کسی گندی بیماری کسی وبا یا حیضہ کی موت میں مر جائے اب وہ عبداللہ اللہ آزم کو عیسائی تھا نا وہ بھی جھوٹا یہ بھی جھوٹا لیکن یہ اس سے بڑا جھوٹا تھا لیکن جب مولانا ثناء اللہ صاحب سے کیا تو وہ تو مسلمان تھے وہ تو مباحد تھے وہ تو آج کے رسول تھے بس پھر اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد گادی کا گندا نکال دیا کیسے مرا وہی ایزا کی موت سے مرا اور ایسے مرا کہ لیٹرین کے اندر موت ہوئی اور اتنی عبرتناک موت ہوئی کہ دنیا میں کبھی کسی کی عبرت عبرتناک موت نہیں ہوئی تو میں کہہ رہا تھا ماننے والے ان کے بھی آپ حیران ہوں گے بلکہ وہ جو مر گیا ہے اس کا پوتا مرزا تہر اس نے ایک مرتبہ کہا دنیا میں ہماری تعداد اب بیس کروڑ ہو چکی ہے بیس کروڑ تلاش کرو تو ملتا کوئی نہیں لیکن بیس کروڑ ہو گئی ہے ابھی جرمنی میں ایک خاندان مسلمان ہوا ہے اور اس نے خط لکھا وہ خط آج سے مہینہ پہلے چھ ستمبر کو پڑھ کر سنایا گیا وہاں چناب نگر میں اس نے کہا جتنے یہ تجار ہیں جتنے یہ دھوکہ باز ہیں میرے باپ دادا بھی مرزا تھے اور میں پورے یورپ کا مجھے صدر بنا رہے تھے میں ان کا شکتی تھا لیکن جب میں نے مرزے کے کردار کو پڑھا مرزے کی ذات کو پڑھا میرے دل نے کہا کہ مرزے جیسا جھوٹا بندہ دنیا میں پیدا نہیں ہوا تو میں آج کر رہا تھا نو کہ میں نے خود بل اس اس کی کتابیں پڑھی میں نے بل اشتہار اس کی کتابیں پڑھی اور میں نے مولانا چنوٹی صاحب سے اپنے استادوں سے پوچھا حضرت جب میں ان کی کتابیں پڑھتا ہوں تو یہ ظالم اتنے اس نے اسی نبے کتابیں لکھی ہیں بہت کتابیں لکھی ہیں کتابیں کیسی لکھی ہوئی ہیں یہ آپ جانے ہی دیں میں نے دعویٰ کیا کہ میں براہی نے احمدیہ اسلام کی صداقت پر پچاس کتابیں پچاس جلدوں میں ایک کتاب لکھوں گا لیکن میرے پاس گنجائش نہیں ہے ایڈوانس پیسے دے دو پچاس پچاس جلدوں کے لوگوں سے ایڈوانس پیسے لے لیے چار جلدیں لکھ دی پھر لوگ کہنے لگے جناب باقی چالیس کتابیں نہ ہو کہنے لگا لکھوں گا لکھوں گا لکھوں گا پھر ایک جلد اور لکھ دی کہنے لگا پچاس اور پانچ میں ایک زیرو کا ہی فرق ہے کچھ زیادہ فرق نہیں ہے وعدہ پورا ہو گیا پیسے پچاس کے ہڑپ کتابیں پانچ جو دنیا کی چوری کرنا کسی کی کوئی کتاب ہے پوری کتاب ہی نقل کر دینا کسی سے کوئی سنا ہے وہ بات لکھ دینا جھوٹ تو اس طرح بولتا تھا جیسے اس کے گھر میں فیکٹری لگی ہو کہ روزانہ نیا جھوٹ روزانہ نیا جھوٹ اور اسی لیے یہ پھنس جاتا ہے مرزائی جب بھی بات کریں ان کے پھنسانے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ دیکھو مرزا نے یہ لکھا ہے یہ ثابت کر دو ایک جگہ اپنی کسی کتاب پر احمدیہ نے میں لکھتا ہے کہتا ہے احادی سے صحیح صحیحہ احادی سے صحیح یعنی بہت ساری صحیح حدیثیں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ وہ مسیح مود چودہویں صدی کے سر پر ہوگا یعنی چودہویں صدی میں آئے گا اب مولانا چروٹی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے پوری دنیا میں جب بھی ان سے مناظرہ کیا میں نے کہا لو بھائی یہ تمہاری کتاب یہ اس کے اوپر ایک لاکھ روپیہ اور یہ انعام تمہارا کی حدیث دکھا دو جس میں لکھا ہو کہ مسیح معود چودہویں صدی میں آئے گا ایک حدیث دکھا دو حالانکہ اس نے تو کہا احادیث جو کم از کم نو دس کے لیے بولا جاتا ہے آج تک نہیں دکھا سکتے دکھا بھی نہیں سکتے تو میں نے حضرت کنوٹی صاحب سے ایک دن کہا حضرت میں اس کی کتابیں بے دستیاب پڑھتا ہوں لیکن میں حیران ہوں یہ ایک مرتبہ جھوٹا ہوتا ہے یہ دوسری مرتبہ جھوٹا ہوتا ہے یہ تیسری مرتبہ جھوٹا ہوتا ہے اس کے باوجود یہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے اس کو شرم نہیں آتی کہ یار میرا کل منہ کالا ہوا پرسوں منہ کالا ہوا ترسوں منہ کالا ہوا شکست پہ شکست ہوتی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو آپ نے قرآن میں پڑھا نہیں ہے ان میں شیاتینا لو ہرا او لیا اہم اپنے دوستوں کی طرف وہی کرتے ہیں فرشتہ لاتا ہے خدا کی طرف سے ایک شیطان ہوتا ہے کہ وہ برے لوگ یا غلط لوگ یا سادہ لوگوں کے کانوں میں بات ڈالتا ہے فرمایا اس کے کان میں شیطان باتیں کرتا تھا اور یہ سمجھتا تھا شاید خدا کی طرف سے وہی آتی ہے یہ بات میں نے سن لی قرآن کی یاد بھی تھی اس دفعہ ہم حج پر گئے اس سال ہم حج پر گئے اور میں یہ بات آپ کو سناتا ہوں تاکہ زندگی بھر یہ بات آپ کو سمجھ میں بھی رہے گی اور آپ کسی کو بیان کر سکتے ہیں میں نے مسجد نبی میں ہم تھے حضرت جنوٹی صاحب تھے ہمارے ایک دوست ہیں یہاں گوجرا ہے گوجرا کے ساتھ ایک گاؤں ہے قاری محمد انور وہ ہمارے ساتھ دار ربانیہ میں پڑھتے رہے میں جب قرآن حفظ کرنے کے بعد یہ رجانہ سے سمندری جائیں تو اڈا فلور سے آگے ایک مدرسہ آتا ہے ربانیہ میں نے کتابیں پڑھنا وہاں شروع کی جب میں وہاں کتابیں پڑھنے گیا تو دو نوجوان تھے ایک حافظ انور ایک حافظ سلیم یہ اس سال مشکات پڑا کرتے تھے آخری سال سے پہلا سال اور میں ابتدا میں تھا پھر وہ قاری انور حافظ انور سعودیہ چلے گئے آج کل وہ مدینہ مربرہ میں ہوتے ہیں گزشتہ بیس سال سے انہوں نے مجھے ایک بات بتائی تھی میں نے اس کی تصدیق کی تھی میں نے کہا چنوٹی صاحب استاد محترم آؤ آج میں آپ کو ایک بات دکھاتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد حافظ انور کے والد صاحب تشریف لے آئے سفید داری بہت نیک آدمی بڑے متقی مگر عالم میں نہیں سادہ آدمی میں نے کہا انہیں دیکھو میں نے کہا ہاں بھائی دیکھ رہا ہوں کیا مسئلہ ہے میں نے کہا آپ سے میں نے انیس سو اسی میں پوچھا تھا حضرت یہ جو مرزا غلام احمد کا دیا ہر مرتبہ چیلنج کرتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں ایسا ہی ہوگا یہ ہو کر رہے گا اگر یہ جھوٹ ہوا تو مجھے پھانسی دی جائے میرا منہ کالا کیا جائے مجھے شریر سمجھا جائے اور پھر جھوٹا ہو جاتا ہے پھر دوبارہ نیا مسئلہ تو آپ نے کہا تھا شیطان اس کے کان میں آواز لگاتا ہے یہ سمجھتا ہے یہ آواز خدا کی ہے فرمایا ہاں میں نے کہا یہ بزرگ ہیں یہ حافظ انور کے والد ہیں یہ مسئلہ ان کے ساتھ کئی سال رہا کیا شیطان کان میں آواز لگاتا تھا ان کے کان میں آواز آتی تھی کیا تو ہمارا نبی ہے نبی ہونے کا اعلان کر دے میں نے کہا یہ بزرگ بیٹھے ہیں انہوں نے کہا ہاں تو ہمارا نبی ہے نبی ہونے کا اعلان کر دے وہ مدینے میں رہتے تھے انہیں کیا کیوں میں ہونا ہی میری نبوت کسے نہیں مننی انہیں کہا نہیں تو ہمارا نبی ہے میں تمہارا خدا ہوں تو میرے حکم پہ اعلان کر میں تیری حفاظت کروں گا اس نے کہا مرزا غلام احمد قادیانی نے کسی مننی نہیں میری من لینی ہے تو مینو نہ مروا کہا نہیں تو اعلان کر انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا تو عالم ہے میں جاہل ٹھیک ہے ذکر اذکار میں کرتا ہوں اپنے بزرگوں کی بتائی ہوئی تسبیحات کرتا ہوں لیکن یہ مسئلہ میرے ساتھ ہو رہا ہے اور پھر جب اسے کہا جاتا کہ مجھے نبی کون مانے گا وہ کہتا ہم تجھے موجلے دیں گے بھائی موجودہ کیا ہے کہنے لگے موجودہ یہ ہے یہ جاؤ یہ ریڑی پہ خربوزے پڑے ہیں فلاں خربوزہ اٹھا یہ میٹھا ہے فلاں اٹھا یہ پھیکا ہے جو اٹھاتے وہ میٹھا ہوتا دوسرا پھیکا ہوتا کہتے یہ چٹائی اٹھاؤ اس کے نیچے پیسے ہیں چٹائی اٹھاتے اس کے نیچے پیسے ہوتے تم گھر سے باہر نکلو فلا آدمی باہر کھڑا ہوا تمہیں ملے گا وہ باہر نکلتے تو وہ آدمی باہر کھڑا ہوتا اب کیا کریں گے سمجھ گئے نا بات شیطان کے چکر بھی ہوتے ہیں گندے لوگ تو گندے ہوتے ہیں یہ جو ہندو جوگی ہوتے ہیں یا اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا راک اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کوئی ولی ہے یہ کوئی نبی ہے یہ کوئی پہنچی ہوئی سرکار ہے لیکن ایک بات وہ کیا تھی کہ جو چیز اس وقت موجود ہے وہ اس کی بات تو بتاتا تھا آئندہ کیا ہوگا یہ نہیں بتا سکتا تھا شیطان کو بھی یہ تو پتا ہے بھائی باہر فلاں آدمی ہے اتنا شیطان کو پتا نا یہ دیوار وغیرہ کی رکاوٹ تو میرے آپ کے لیے ہے وہ کان میں کہتا بار فاضل کھڑا ہی بار سلطان کھڑا ہے بار حمید کھڑا ہے بار وکیل کھڑا ہے اب وہ جائے گا بار کھڑا ہوگا نا لیکن کل کیا ہوگا ایک منٹ کے بعد کیا ہوگا یہ نہیں بتا سکتا تھا جس کو قرآن نے کہا ہے کہ اللہ ہی کے پاس ہے غیب کے خزانے کی کنجیاں ان اللہ علم قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے وہ یونزیل الغیث بارش کا علم اللہ کے پاس ہے وہ یار روم ماں پھر ارحام ماں بچہ جنے گی یا بیٹا جنے گی یا بیٹا جنے گی اس کا علم خدا کے پاس ہے اور کون کل کیا کرے گا اس کا علم خدا کے پاس ہے کس کی موت کہاں آئے گی اس کا علم اس کا علم اب لوگ کہتے ہیں لو جی محکمہ موسمیات والے بھی تو بتا دیتے ہیں کہ بارش ہونی ہے محکمہ موسمیات والے آج بتا سکتے ہیں کہ آئندہ سال بارش کہاں کہاں ہونی ہے بغیر بادلوں کے دیکھے بتا سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں امکان ہے یہ نہیں کہتے بارش کتنی ہوگی کہاں کہاں ہوگی مفید ہوگی یا مضر ہوگی اس بارش سے نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا کتنی بوندے پڑے گی کتنی شیٹیں پڑیں گے کتنے گھنٹے پڑے گی کوئی مائی کا لال بتا نہیں سکتا آج بادل نہیں ہے کوئی آج بتائے کہ چند پر بارش کب ہوگی تب ہے نا وہ یا لم محفل ارحام ماں بچہ جنے گی یا بیٹا جنے گی یا بیٹی جنے گی اگر جی اب تو ایکس رے آ گیا ہے آلات پاگلو کیا بات کر رہے ہو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی خدا تب بھی جانتا ہے کہ کتنے بیٹے جنے گی خدا تب بھی جانتا ہے کہ کتنے بیٹے جنے گی ابھی پہلا بیٹا بھی نہیں جنا خدا تب بھی جانتا ہے کہ بعد میں کتنے بیٹے جنے کتنے بچے جنے گی جو جنے گی خوش قسمت ہوں گے قسمت ہوں گے امیر ہوں گے غریب ہوں گے وزیر ہوں گے فقیر ہوں گے کالے ہوں گے کئے ہوں گے عالم ہوں گے جان ہوں گے خدا جانتا ہے خدا جانتے اب وہ شیطان کیا کرتا تھا بابا جی مدینے والے اب بھی زندہ ہے اب بھی زندہ ہے کہتا خربوزہ بھی کھڑا ہے بار فلاد بھی کھڑا ہے دری کے نیچے یہ ہے یہ چیزیں بتاتا اب بابا جی بڑے پریشان کدی کدی کہ انور پتر مینو تو ہی لگتا ہے شاید اللہ پاک نے اپنا فیصلہ بدل لیا ہوئے پتر میں نبی ہوا اللہ دا کہنا نہ مننا ہوں دس پھر اللہ دا کہنا تو نہیں میرے آئے گا اب بیٹا کوئی عام ہوتا تو کہنا ابا جی اپنے گھر چ نو ہی نبی بن گیا ہو رب تو کی لینا نبی میں پہلا ہی تو جان شیل بیٹا عالم ہے بیٹا عالم ہے اس نے کہا ابا جان دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے مگر آمنا کنار کے بعد اب نبی پیدا اب نبی پیدا نہیں ہوگا اس لیے ان شیاتی نہ نیو ہونا مرزے کا چکر بھی ایسے ہی تھا بلائی میں نے خود آپ کو میں نے بتایا نا حقیقت البئی اتنی موٹی موٹی کتابیں میں نے پڑھی میں حیران ہو گیا ہر مقابلے میں شکست اپنے محلے کی ایک بچی عاشق ہو گیا پاگل بچی کا نام تھا محمدی بیگم پہلے تو اس نے ویسے راہل رسم چلائے پیسے ویسے کا لالچ دیا اس نے کہا پاگل ہے اس کے باپ نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تیرے جیسے جھوٹے اور ملون کے ساتھ میں اپنی بچی کا نکاح کر دوں نہیں کرتے ڈرایا دھمکایا بات نہ بنی اس نے داغ دی جناب فوراً پیشین گوئی کہتا ہے اس کے ساتھ تو میرا نکاح خدا نے عرشوں پر پڑھ دیا ہے چور جانی چھوٹ گئی اللہ نے میرا نکاح پڑھ دیا ہے بچی جوان تھی ماں باپ نے کہا بڑی بےزتی ہو رہی ہے بچی کی شادی کر دو چراچے برات کے دن طے ہو گئے اور بچی کا منگنی کر دی اب اس نے پشین گوئی کی جو اس کے ساتھ نکاح کرے گا وہ نکاح کے دن سے پہلے پہلے ہی مر جائے گا تاکہ کوئی آدمی نکاح کے ان کی نہ کرے لیکن سسرال والے بھی کوئی کٹر مسلمان تھے انہیں کیا خیر ہے تیریا پشیر کو تو اسی نہیں ڈرتے نکاح ہو گیا کہنے لگا دو سال کے اندر اندر مر جائے گا نہیں مرا کہنے لگا میں نے بدعا کر دیا اولاد نہیں ہوئے گی اللہ نے سات پتر دیتے کلو دیتے سات پتر چراچے محمدی بیگم پھر وہاں پاکستان ہندوستان بن گیا وہ وہاں سے ہجرت کر کے بوڑھے والا کے ایک گاؤں میں وہاں آئی حضرت مولانا منظور احمد چنوٹی صاحب اسپیشلی طور پر وہاں گئے اور جا کر اس کی زیارت کی کہا اماں کانوں سے اب اونچا سنتی تھی اما میں چنوٹو مولوی آیا میں نہ مرزیاں دے خلاف بولنا میں پوچھنا آیا تیرا عقیدہ کیے جواب دیتا پتر مرزا غلام احمد کا نہیں بہیمان جھوٹا آدمی سی میں اج بھی اس پہ دانت کر رہی ہوں میں آج بھی آمنا دحمد محمد رسول اللہ بھی ہوں کو کرتے رہے آج شاید مشیت ایسی تھی آپ حیران ہوں گے میک پر آنے سے پہلے میرے بہم و خیال میں بھی نہیں تھا کہ میں نے یہ تقریر کرنی ہے ابھی جب شروع ہوئی تو شروع ہو گئی اس لیے آپ جو لوگ یہاں جمعہ پڑھتے ہیں ماشاء اللہ پابندی سے آپ کے اندر استری استعداد ہونا چاہیے کوئی قادیانی کوئی خارجی کوئی ملون کوئی چی آپ کے سامنے آئے تو منہ توڑ جواب دینا چاہیے نہیں جانا چاہیے اس لیے کہ یہاں پر قرآن کی بات ہے سنت کی بات ہے جس کے ہاتھ میں قرآن اور سنت کا جھنڈا ہے دنیا کا کوئی بھی بڑا سے بڑا فتنہ اس آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتا واخر داوانا الحمد للہ رب العالمین